صبح جب ہم یہاں داخل ہوئے تو میری زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انا ادا نغلنا بساحتی قومن فصاحت المنظرین یہ وہ بستی ہے جہاں کے بد لوگوں نے اس شخص کو نبی تسلیم کر لیا جسے اگر کوئی انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو اپنا داماد بنانے پر بھی تیار نہیں ہوگا اپنی بیٹی یا بہن دینے پر بھی تیار نہیں ہوگا وہ غلیظ انسان جسے اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی اسے اپنا استاد بنانے پہ تیار نہیں ہوگا ایسا بزدل انسان کہ جس کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو کوئی اپنے گھر کا چپراسی بنانے پہ اپنے دفتر کا چوکیدار بنانے پہ تیار نہیں ہوگا ایسا بدبخت اور بدبودار انسان کہ جسے اگر غریب سے دیکھا جائے تو کوئی شخص اپنا دوست یار بنانے پہ تیار نہیں ہوگا اس بستی کے بد دوست لوگوں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ وسلم جن کے حسن کے سامنے چاند بھی شرمایا کرتا تھا جن کے نور کے سامنے سورج پر جایا کرتا تھا جن کے حسن کے سامنے جنت بھی شرما جایا کرتی تھی اس نبی کو چھوڑ کے اس بدبخت پیشاب سے زیادہ نجس ہلاس سے زیادہ بدبودار شخص کو نبی تسلیم کیا اس بد بستی والوں نے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سینے سے خنجر چلانے کی کوشش کی انگریزوں کی خود کو اپنے سینے پر منہ گلنے کی اجازت دی ایسی بتی تباہ ہو جاتی اگر ان جیسے لوگ یہاں آ کر ختم نبوت کی شمع نہ جلا دیتے